محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے عبد السمد نے حدیث سنائی کہا ہمیں حمام نے حدیث حدیث بیان بیان کی کی کہا کہا ہمیں قطادہ نے میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے انہوں نے کہا حج ایک ہی کیا البتہ عمرے چار کیے پھر آگے حداب کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چونتیس